حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات اپنے کمزوروں یعنی عورتوں اور بچوں میں پہلے ہی بھیج دیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھتیس